جناب ہلال بن یساف سے مروی ہے کہ ہم حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کا شیخ بھی تھا جس کی طبیعت میں تیزی تھی اور اس اس کے ساتھ کی لوڈی تھی تو شیخ نے اپنی اس لوڈی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اس دن حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر غصے ہوئے میں نے اس سے بڑھ کر انہیں کبھی راک نہیں دیکھا انہوں نے کہا کیا تو اتنا ہی عاجز اور مغلوب الغضب ہو گیا تھا کہ اس کو مارنے کے لیے تجھے صرف اس کا عزت والا چہرہ ہی ملا تھا مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میں اولاد مقرر میں ساتواں اور ہماری ایک ہی خادمہ تھی ہمارے چھوٹے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھیاسٹھ